بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی رسول الکریم بعد دوستو بزرگوں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق دی اس کے بعد مولانا عبداللہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کو یہاں دین کی بات کہنے کے لیے بلایا حضرت قاری امیر حسن صاحب ہمارے یہاں تشریف لائے تھے گولڈن زکریہ مسجد میں فرمانے لگے بھائی لوگ کھانے پینے کی دعوت تو بہت دیتے ہیں جہاں جاتے ہیں مر صاحب ہمارے یہاں چائے پینے چلو مذہب ہمارے یہاں کھانا کھا لو دوپہر کا کھانا شام کا کھانا ناشتہ کر لو چائے پی لو لیکن دین کی بات کہنے کے لیے کوئی دعوت نہیں دیتا مطلب ذرا ذرا تھوڑی دین کی بات کر لو ہمارے یہاں کہ ہماری مسجد میں یا ہمارے مستورات میں یا گھر میں یا جگہ حالانکہ زیادہ امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے کھانا پینا اچھا ہے الحمد برکت ہوتی ہے لیکن زیادہ ہم کو خوشی ہوتی ہے دین کی بات کرنے سے تو واقعی پوائنٹ ان کا بہت اچھا ہے if you talk about then you feel better this is the more important دعوت دین دا دعوت آف فوڈ اینڈ کھانا پینا تو مولانا صاحب نے ہم کو یہاں انوائٹ کیا کہ آؤ دو بات کہو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سیٹرڈے آفٹر نون ہے اور آپ کو ہر حال کچھ نہ کچھ مشغولی ہوگی شاپنگ واپنگ یہ وہ آپ اس کام کاج کو چھوڑ کر کے یہاں پر تشریف لائے اللہ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اللہ یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اللہ کہنے والے کو کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق دے اور جو کچھ کہیں سنیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے مولانا رضوان صاحب نے ابھی سورہ احزاب کا آخری رکو ہمارے سامنے پڑا سورہ احزاب بڑی پیاری صورت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یوز ٹو سے اپنی عورتوں کو دو صورتوں کی تفسیر ضرور پڑھاؤ ایک سورہ نور اور دوسری سورہ حضرت اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں عورتوں کے مسائل مذکور ہیں پردہ حجاب معاملات لینا دینا باہر جانا آنا گھر میں آئیں تو پہلے نوک کرنا پرمیشن لینا بغیر پرمیشن کے داخل نہیں ہونا اور اس قسم کے مسائل اور غد البصر نظر نیچی رکھنا شرمگاہ کی حفاظت کرنا نکاح کرنا شادی بیاہ کرنا زنا سے بچنا اور اس کی برائی قباحت اور اعمال صالحہ سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے اور اعمال سیاح اور گناہوں سے قلب اندھیرا اور تاریخ ہو جاتا ہے یہ مضمون اللہ نور السماوات میں اور غزول انفی بحر الجین میں مذکور ہے تو یہ سب مسائل یہاں سورہ نور میں مذکور ہیں تو سورہ نور پڑھاؤ اپنی عورتوں کو ٹیچ یور لیڈیز سورت النور ان سورت الاحزاب بیکوز ان سورت relate of taking pride lower in body properly آج کل نقاب کا مسئلہ چل رہا ہے نقاب پہننے کا کیا حکم ہے ہم اگر ایشو بنا رکھا ہے کوئی ایشو ہے ہی نہیں کون سا ڈاکٹر کون سی نرس ہاسپٹل میں نقاب پہنتی ہے کوئی بھی نہیں ایک تو بتاؤ کوئی کوئی ہے کوئی ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر کوئی نرس کسی نے نکاب پہن کر کسی کا کسی کو دیکھنے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے گئی ہو اور اگر یہی بات ہے تو آپریشن کرنے والے منہ ڈھکتے ہیں کہ نہیں ڈھکتے ہیں جی جو آپریشن تھیٹر کے اندر سرجری کرنے والے ڈاکٹر اتنا بڑا ٹوپا پہنتے ہیں اتنا منہ ڈھانکتے ہیں صرف آنکھ دکھائی دیتی ہے کچھ نظر ہی نہیں آتا اس کا تو وہاں کیوں نہیں کہتے کہ I see his face before you operation on me تو یہ خام خواہ کی باتیں ہیں یہ میڈیا ہائپ ہے اللہ ان کو کچھ سمجھ دے اور ان کو کچھ ہدایت دے اللہ پاک اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق ان میں جو ان کی جنرل پبلک ہے اچھی پبلک ہے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں شریر وہ سب کو بہکاتے ہیں اور ایسا ہائپ کر دیتے ہیں سب کھڑا کر دیتے ہیں اس سے پوری مخلوق کو پریشان کر دیتے ہیں صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسی ایسے چکر میں نہیں پڑنے کا حجاب کیوں اللہ نے حکم دیا ہے سورہ نور میں سورہ احزاب میں ٹوٹل ملا کے سات آیتیں ہیں حجاب کے متعلق جس میں اللہ نے حجاب کا حکم دیا ہے کہیں غد البصر اور آگے پھر حفظ الفرج اور اس کے بعد ولا ولادین زینت اللہ مظہر ابینا اور ولا الدین زینت اللہطین آبا ان آبا ابرطین ولی غریب نبی خور ہن اللہ جیوب ہن اللہ نے حکم دیا ہے اس میں ویدا سل تم متعین فص الرائے حجاب سوری احزاب میں کہا حجاب کے پیچھے سے مانگو اور یدنین علیہن من جلابی بہن جلباب اپنے اوپر ڈھال لو جب باہر نکلو اور یہ حکم یہ لوگ شور مچاتے ہیں کہ only for the prophets wives B B C والا اتنا بڑا مفسر بن گیا ہم سے زیادہ تفسیر کو جاننے والا ہو گیا تو کہتا ہے only for the prophet's wife لے پتہ نہیں کہاں سے یہ سب چکر لے آتے ہیں حالانکہ قرآن کی آیت میں یہ کل ازواجی کا و بناتی کا و نسائی مومنین کہو اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور سب مسلمانوں کی عورتوں کو کہ یوز دین علیہ جلابی بہن اور ہم کو آ کر کے کہتے ہیں کہ اونلی فار دا اس طرح کی بکواس کرتے ہیں تو سورہ احزاب کی تفسیر تمہاری بیویوں کو پڑھاؤ کیونکہ اس میں حجاب کے حکام ہیں حجاب کی حکمت وہاں بیان کی ہے اللہ پاک نے ادنا فلا نہ وکان اللہ غفور الرحیمہ اگر حجاب پہن کر نقاب پہن کر منہ ڈھانک کر جسم چھپا کر باہر نکلیں گی تو وہ ریکگنائز کر لی جائیں گی کہ یہ شریف عورت ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا ہے اس کو اذیت نہیں پہنچانی ہے تکلیف نہیں دینی ہے اس کو ہم نے کچھ کہنا نہیں ہے جیسے دوسری عورتیں جب باہر جاتی ہیں تو ان کو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جہیلیت میں بھی ایسا ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں عورتیں باہر نکلتی تھی بال کھلے ہیں گردن کھلی ہے گلا کھلا ہے چھاتی کھلی ہے اور ایسا لو کٹ ڈریس پہنا ہے جسے چھاتی دکھائی دیتی تھی بازو کھلے ہیں اور ٹنگیں کھلی ہوتی تھی اور اسی کو اللہ نے کہا ولا تبرجر اولا کہ باہر مت نکلو جیسے جاہلیت اولا میں نکلا کرتی تھی اگر آپ جاہلی تبرج اولا کی تفسیر پڑھیں گے نے یہی لکھا ہے اور ہو بہ وہ جو آج کل جو عورتیں نکلتی ہیں اس وقت بھی عورتیں اسی طرح نکلا کرتی تھیں بلکہ یہی نہیں وہاں تو جاہلیت میں تو طواف کرنے کے لیے آتی تو ننگی طواف کرتی تھی مرد دن کو ننگے طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کو ننگی طواف کرتی تھی وہ کیا یعنی سب نہیں کچھ لوگ جو اطراف کی جو مکے کے قریش جو ہیں وہ کپڑے نہ اتارتے ہیں वो कहते हम तो बड़े हैं हम नंगे नहीं होंगे And we won't take our clothes off. But other people who used to come from neighborhood areas for doing tawaf, they would take their clothes off. As soon as they see Kaaba, they would just loosen their clothes and let it slip. And then they would get naked and they would leave that cloth over there. They wouldn't even pay attention to it, even if it's expensive, even if it's brand new. But they would just throw it away, and then they would go naked towards Baytullah and do tawaf. During the day, men and you then my ladies naked تو یہ طواف اس طرح ننگا کرتے تھے ان میں nudity was nothing nothing against norm it was not abnormal it was normal ان میں رواج تھا اس کا ننگے پن کا تو قرآن نے حجاب کے ذریعے پردے کے ذریعے یہ سب ختم کیا سورہ احزاب کے اندر اللہ نے یہ سب مسائل کی ہیں حجاب کا مسئلہ بیان کیا آداب بیان کیے رسپیکٹ بیان کیا ایک دوسرے کے ساتھ ادب سے رسپیکٹ سے رہو نبی کا ادب کرو نبی کا رسپیکٹ کرو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو یہ سب مسائل قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے بتائے ہیں سکھائے ہیں تو یہ اس لیے حضرت عائشہ نے کہا کہ اپنی خواتین کو سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ اور سورہ احزاب کی تفسیر پڑھاؤ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھاؤ تاکہ عورتوں کو یہ جو مسائل ہیں وہ سمجھ میں آئیں ہم نے الحمدللہ سورہ یوسف کی تفصیل لکھی پھر سورہ مریم کی لکھی ابھی سورہ مریم کی انشاءاللہ چھپنے والی ہے دعا کرو جلدی سے چھپ جائے اب دعا کرو اللہ اس کے بعد ہم کو سورہ نور سورہ احزاب کی تفصیل لکھنے کی بھی توفیق دے ہم لکھیں گے انشاءاللہ ذرا یہ مسائل سمجھائیں گے تاکہ مستورات کا اس سے فائدہ ہو تو یہ مستورات کے امپورٹنٹ مسائل اللہ پاک نے اس میں بیان کیے ہیں پھر یہ جو رکو آخر میں لاسٹ چیپٹر آتا ہے جو مولانا رضوان صاحب نے ہمارے سامنے پڑھا اس میں اللہ پاک کہتے ہیں یا ایو الذین آمنو لا تکونو کاللذین آزو موسا فبرہ اللہ مما قالو وکان عند اللہ وجیہا اے ایمان والو تم ایسے نہ بنو جیسے وہ لوگ جنہوں نے موسا علیہ السلام کو ستایا تھا تکلیف دی تھی پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا ان کی بات سے جو ان پر ٹونٹ اور ایکوزیشن اور تہمت لگی تھی اللہ پاک نے موسا علیہ السلام کو اس سے صاف کر دیا کلیئر کر دیا وکان عند اللہ وجیحا اور موسا علیہ السلام اللہ کے یہاں بہت اونچے مقام والے تھے وجاہت والے تھے احترام اور عظمت والے تھے لا تکونوا کالذین حاضروا موسی بات کیا ہے میں ادھر ادھر سے ہٹ جاؤں مطلب یہ ہوتا ہے ادھر بھی نظر آئے گا لا تکونو لذین آزو موسا شان نزول کیا ہے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے سے واپس لوٹ رہے ہیں اور اس میں مال غنیمت آیا آپ نے تقسیم فرمایا تو سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیا پیچھے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں ملا کیوں نہیں ملا اس لیے کہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سب کو دے سکے اب سب کو تھوڑا تھوڑا دیں اور کسی کو بھی کافی نہ ہو اس کی بجائے بہتر یہ کہ تھوڑوں کو ذرا زیادہ دیں تاکہ ان کے گھر میں ان کو کافی ہو سکے ان کو پھر بعد میں جب نیکسٹ ٹائم جب آ جائے گا تو دے دیں گے ان کو تو اس لیے حضور نے جو سامنے تھے ان کو سب کو جسٹ انف دیا اور پیچھے والوں کو نہ دے سکے کیونکہ اتنا زیادہ رقم اتنی زیادہ نہیں تھی تو پیچھے والوں میں سے ایک آدمی نے کامنٹ کیا تانا دیا حضور یہ تقسیم برابر نہیں ہے اس میں تو بے انصافی ہوئی ہے ہم کو کچھ نہیں ملا اور ان کو ملا ہادی نہ قسمت الما ارید بحا وجہ اللہ اس میں اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے اور یہ تو اللہ کی مرضی کے خلاف تقسیم ہو رہی ہے او ہو کسی نے حضور کو کہہ دیا کہ حضور پیچھے کسی نے ایسے جملہ کہا تھا حضور نے فرمایا ہو وہی لگ لم يعدل اللہ و رسول بتاؤ اگر اللہ اور اس کے رسول انصاف نہ کریں تو پھر اور کوئی کیسے انصاف کرے گا جب اللہ رسول ہی بھی انصاف ہوں تو دوسروں سے آپ انصاف کا کیا ایکسپیکٹ کریں گے پھر حضور نے فرمایا لقد اوزی موسا بھی اکثر صبر موسا کو اس سے زیادہ ستایا گیا تھا مگر موسا نے صبر کیا تھا تو میں بھی حضرت موسا علیہ السلام کی طرح صبر کروں گا حضور نے کہا کہ یہ جو آدمی جس نے ایسا کامنٹ کیا ہے دراصل اس کے قلب میں اس کے دل میں ایمان برابر اترا نہیں ہے اس کے دل میں ابھی کچھ کھوٹ ہے ابھی کچھ ہپوکریسی ہے ابھی کچھ نفاق ہے فرمائے اس کی پشت سے ایسی قوم آئے گی جو قرآن خوب پڑھے گی اور تم میں کا ایک اپنی نماز ان کی نماز کے مقابلے میں گھٹیا اور حقیر جانے گا اپنا روزہ ان کے روزوں کے مقابلے میں گھٹیا اور حقیر سمجھے گا قرآن خوب پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں آگے نہیں بڑھے گا نہ حلق سے نیچے اترے گا سینے میں نہ حلق سے اوپر جائے گا عرش تک تاکہ قبول ہو سکے بس وہ حلق ہی حلق میں رہے گا اس سے زیادہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ان کی تلاوت سے ان کے اوپر فرمائے اس کی پشت سے ایسی قومیں آنے والی ہیں حضور نے اشارہ فرمایا فرقے خوارج کی طرف خارجی لوگ آئیں گے بڑی بڑی ان کی داڑیاں سیما مت تحریر ہر وقت کلین شیو رکھتے تھے اپنا سر جو ہے ہر وقت ٹنڈل صاف ستھرا رکھتے تھے اور نمازیں خوب پڑھتے تھے اور بڑے لمبے رکو لمبے سجے کرتے تھے لیکن ان کا عقیدہ خراب اس لیے یہ عبادت ساری بے دی حضور فرمایا وہ اس کی پشت سے اور ان لوگوں میں سے آنے والے اور حقیقت میں حضور کے جانے کے بیس تیس سال بعد یہ قوم آئی اور انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا حضرت علی کو شہید کرنے والے یہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کروایا ابن ملجم اس فرقے کا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ بھائی موسا علیہ السلام کو بہت ستایا گیا تھا مگر انہوں نے صبر کیا تھا میں بھی صبر کروں گا موسا علیہ السلام کو بہت ستایا گیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک انسیڈنٹ نقل کیا ایک موقع پر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک ہوا چلی باتیں پھس پھس پھس پھس پھس پھس غیبتیں ہوتی ہیں گوسپنگ گوسپ گوسپ گوسپ تو اس میں یہ چلا کہ موسا علیہ السلام اتنے شرمیلے کیوں ہیں وہ ہمیشہ اپنا جسم چھپاتے کیوں ہیں why does he hi why does he always cover his body we never see his body اور بنی اسرائیل تو ننگے بھی غسل خانے میں چلے جاتے تھے اور ننگے ننگے تالاب کے اندر کپڑے اتار کر ننگے ہی نہاتے تھے اور سب ایک ساتھ نہا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں تو موسا علیہ السلام کبھی ایسا نہیں کرتے تھے ہمیشہ اپنا سطر چھپاتے تھے ننگی نہیں نہاتے تھے ہمارے ینگسٹرز اسکول میں جاتے ہیں لڑکے لڑکیاں پی ای کرنے کے بعد ان کو ننگے نہانا پڑتا ہے تو بتو بتو استفر اللہ ہم بھی اسکول گئے ہیں لیکن ہم کبھی ننگے نہائے نہیں اور نہانے کا ٹائم ہوتا تھا بھاگ جاتے تھے وہاں سے اور ہم گھر جا کے نہا لیں گے لیکن اس میں ننگے اس میں جانا توبہ توبہ استغفر اللہ سب ایک ساتھ کھڑے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہیں مستی بھی کر رہے ہیں یہ ننگا پن لڑکے بھی الگ لڑکیاں الگ ننگی نہا رہی ہیں تویم کتنا بڑا بڑا جرم عظیم ہے ہے کتنا گناہ اسی طرح بعض لوگ جم میں جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ فٹنس کلب کے اندر اب خوب پسینہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد جا کر کے وہ نہاتے ہیں تو ننگے نہاتے ہیں عورتیں ننگی نہاتی ہیں مرد ننگے نہاتے ہیں ایک ڈاکٹر مسلمان وہ اس طرح جم میں ننگا نہاتے نہا کر تو وہ روز دیکھتے تھے ہمارے مسلمان تو وہ جانتے تھے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں فلاں ہیں مسلمان ہیں ان کو کہا ڈاکٹر صاحب ابھی سب کے سامنے کپڑے کیوں اتارتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس میں کیا ہے سب کی باڈی سیم ہی ہے دیکھ لو کیا پرابلم ہے لے یعنی اس کے دن میں کوئی شرم ہے کچھ ہے ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے یار سب کی باڈی سیم ہی ہے تو دیکھ لو کوئی حرض نہیں ننگی سب کے سامنے کپڑا اتار دیا اور ننگا اس میں شاور میں جا رہا تو جیسے یہ لوگ ننگے ہیں تو اس طرح وہاں پر بھی ننگا پن ہاں؟ تو بنی اسرائیل اکٹھے مل کر کے تالاب میں نہاتے تھے موسا علیہ السلام کبھی ایسا نہیں کرتے تھے موسا علیہ السلام کو نہانا ہو اور تالاب پر نہانا پڑے تو ٹائمنگ کی ویٹ کرتے تھے ایسا ٹائم جس میں کوئی نہ ہو تالاب پر سناٹا ہو دوپہر کا ٹائم کیونکہ یہ لوگ سیستا کرتے تھے کیرولہ تو کررولا کے وقت سب لوگ آرام کرتے تھے یا اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے دکانوں میں یا اپنی بازار پر یا جہاں ہو وہیں ہوتے تھے تو دوپہر کو تالاب پر ایک دم سناٹا ہوتا سب صبح آٹھ نو دس بجے تک فارغ ہو کر چلے جاتے تو اب یہ دوپہر کا جو ٹائم تھا اس وقت تالاب پر کوئی نہیں تھا تو حضرت موسا علیہ السلاط وسلام اور اس وقت نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے اچھا بنی اسرائیل میں وہ جو رومر جو چلا تھا گوسپ وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ موسا علیہ السلام اتنی زیادہ شرم جو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ننگے نہیں نہاتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں کوئی پرابلم ہے یا تو ان کو سفید سفید دھبے پڑے ہوئے ہیں یا ان کے خوشیے پھولے ہوئے ہیں شرم گاہ کے نیچے ٹیسٹیکل ان کے سوجے گئے ہو گئے ہیں بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں تو اب یہ جو سمجھیے کہ ایسے رومر چلائے ہی جی بتائیں گی جی۔ اللہ پاک کو یہ پسند نہیں کہ اس کے پروفٹ کے اوپر کوئی اس طرح کا تانا دے اس کی کوئی غیبت کرے اور اس کی بیک بائٹنگ کرے اس پر ٹونٹ کرے کہ is got leprosy is got white marks on his bodies اور his testicle swelled and swollen and that's why he keeps himself cover and he doesn't show his body to anyone تو یہ ان میں رومر ایسا پھیل گیا تھا اب اللہ نے چاہا کہ موسا علیہ السلام کو بالکل پاک صاف کر دیں اور اس رومر سے ان کو کلین کر دیں تو حضرت موسا علیہ السلام وہ نہانے کے لیے گئے اس دن تو دیکھا کوئی نہیں ہے تو حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری لنگی اتاری اور ایک پتھر پر رکھی اور پانی میں چلے گئے اب جب اتنا بدن دھو لیا موسا علیہ السلام نے اب باہر نکلے تو وہاں تاؤل کی تو ضرورت ہے نہیں گرم ملک ہے تو گرم ملک میں تو ایسے ہی کپڑے پہن لیتے ہیں جیسے ہم حج میں جاتے ہیں تو وہ ارفات کے میدان میں وہ شاور کرتے ہیں تو شاور کرنے کے بعد وہ یہ احرام پہن لیا باہر آ گئے ابھی تو خیمے میں پہنچے اس سے پہلے تو ڈرائی ہو جاتے ہیں تو موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے تو ابھی پتھر کے پاس وہ لینے کے لیے آئے تو پتھر روپ دے کے بھاگا سر اب مسلح صاحب اس کے پیچھے پیچھے اب پتھر بھاگ رہا ہے مسلح سو بھی حاضر سو بھی حاضر سو بھی حاضر, میرا کپڑا میرے کپڑے پتھر میرے کپڑے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے میرے کپڑے اب وہ ٹینشن میں آ گئے وہ پتھر بھاگ رہا ہے مسلح صاحب اس کے پیچھے پیچھے اب وہ پتھر بھاگتا بھاگتا بھاگتا بھاگتا بھاگتا وہ اس میں آ گیا وہاں پر وہ بازار کے بیچ میں وہاں بنی اسرائیل بیٹھے ہوئے تھے اپنا کچھ کام کر رہے تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی باڈی پوری دیکھ لی اور اس میں دیکھ لیا کہ کوئی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور بالکل صحت سلامت تندرست ہے جلدی اپنے کپڑے لیے اپنا جسم ڈھانکا اور موسا علیہ السلام کی وہ لاٹھی تھی وہ بھی کپڑوں کے ساتھ تھی وہ لاٹھی بھی اور موسا علیہ السلام نے پانچ سات لاٹھی ہماری میرے کپڑے لے کے بھاگا اور سب کے سامنے بھی بےزتی ہو گئی خیر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں موسا بالحجر کہ موسا علیہ السلام نے لاٹھی جو ماری تو اس پتھر کو بروز ہو گئے پانچ سات حالانکہ بروز تو ہیومن باڈی میں ہوتے ہیں پتھر کو کہاں بروز ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اس پتھر کو لائف والا بنا دیا تھا اور جس طرح لائف والی چیز کو بروز ہوتے ہیں وہ گرین گرین سبز نشان پڑ جاتے ہیں تو اس کو بھی ایسے گرین گرین سبز نشان پڑ گئے بروز ہو گئے یہ موسا علیہ السلام کی اس لاٹھی کا معجزہ تھا وہ لاٹھی بھی عجیب تھی موسا علیہ السلام کی کبھی پھینکے تو سانپ بن جاتی تھی اور کبھی پتھر پر اللہ نے کہا کہ اس کو مارو تو اس میں سے بارہ چشمے پانی کے پھوٹ نکل آئے اور یہاں پر تلپور نے اس لاٹھی کو مارا تو اس کو چھ سات بروز کر دیے علیہ السلام نے تو یہ لاٹھی بھی موجودہ لاٹھی تھی تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا تو بنی اسرائیل میں وہ رومرز جو چلتے تھے غصب جو ہوتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے اس سے تکلیف ہوتی تھی اذیت ہوتی تھی حضور نے کہا کہ دیکھو موسا کو بنی اسرائیل میں بہت ستایا تھا بہت ستایا تھا بہت ستایا تھا بنی اسرائیل تو تھی ایسی قوم بہت ستانے والی قوم تھی انہوں نے صبر کیا تھا تو میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح صبر کروں گا یہ میننگ ہے اس آیت کا لا اللہ مما کہ اے تم ان بنی کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے موسا کو بہت ستایا تھا ان کے بارے میں بہت اس طرح کے جملے اور غیبتیں اور تہمتیں اور اکیوزیشنز اور الزامات لگائے تھے لیکن اللہ نے ان کو بری کر دیا ان باتوں سے جو وہ کہتے تھے اور وہ کا ند اللہ وجیحا حضرت موسا علیہ السلام اللہ کے یہاں بڑی وجاہت والے تھے اونچے مقام والے تھے بہت اونچے نبی تھے بلکہ اول العظم پیغمبروں میں سے ہیں شاید ہمارے حضور کے بعد یہ جو مین پیغمبر ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام یہ بڑے بڑے اول العظم پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں آگے اللہ نے کہا یا قول وقیرہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات بولو یوسلح لکم عامہ لکم اللہ تمہارے عمل بھی درست کر دیں گے تمہارے لیے وہ یغفی القم ظلم بکم تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے وکان اللہ غفور الرحیمہ اللہ ہے ہی بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے کتنی پیاری نصیحت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اللہ سے ڈرتے رہو اور وقول قول سدیدہ یہ بنی اسرائیل رومرز بولتے تھے یہ جو منافق ہے یہ میرے نبی کے بارے میں ایسی بات بولا کہ نبی نے انصاف نہیں کیا ایسی باتیں مت بولو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو و سدیدہ سوچ بول بول کر پھر سوچو سوری سوچ کر پھر بولو الٹا کر دیا ہم نے وہ کسی نے کہا ہے نا عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے عقل مند آدمی wise person he thinks then then he he speaks speaks and thinks what is a a so you be wise person Don't be stupid and think carefully before you say whatever you say. تو سوچ کر بولو اور غلط سلط بات کسی پر الزام تہمت اکیوزیشن رونگ غیبت باک بائٹنگ سویرنگ ابیوزنگ انسلٹ یہ کام مت کرو اور اس سے احتیاط کرو قولو قولا سدیدہ سیدھی بات بولو اور جب تم اپنی زبان پر کنٹرول کرو گے نا زبان پر کنٹرول کرو گے تو اللہ نے کہا یو لکم اعمالکم اگر زبان سیدھی ہوگی تو تمہارے عمل کو اللہ خود بخود سیدھا کر دیں گے اللہ کسی بزرگ سے کسی نے کہا انسان میں کتنے عیب ہیں انہوں نے کہا انسان میں عیب تو بے شمار ہے لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے وہ کیا خوبی ہے زبان پر کنٹرول آدمی اگر اپنی زبان پر کنٹرول رکھے اور غلط سلط بات نہ بولے تو اس کی سارے عیب چھپ جاتے ہیں لیکن زبان پر ہی کنٹرول نہ ہو تو سارے عیب کھل جاتے ہیں اس کے تو اپنے فالٹس کو تم چھپانا اور کنسیل کرنا چاہو تو keep your tongue under control اور جب زبان کنٹرول میں ہوگی اللہ تمہاری لائف اور تمہارے اعمال بھی تمہارے لیے سیدھے اور اسٹریٹ اور درست کر دیں گے اور وہ چھوٹے موٹے سلپ اپس ہو جاتے ہیں تو ایسے سلپ اپ جو ہو ہو جاتے جاتے ہیں ہیں اللہ ان سلپ اپس کو کو اللہ یوں ہی بخش دیں گے کیونکہ اللہ تو ہی بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے یہ ان دو آیتوں کا مطلب ہوا اس میں آپ نے دھیان سے دیکھ لیا ایک سبق تو کیا ہوا صبر صبر کا سبق ہوا نا اور دوسرا سبق ہوا زبان پر کنٹرول دونوں سبق سمجھ میں آ گئے سبق پڑھو گے دونوں انشاءاللہ صبر سے کام لو ہر حال میں صبر کرو دیکھو نبیوں نے صبر کیا تھا ان پر الزام لگے تھے ان پر تہمتیں لگی تھیں مگر نبیوں نے صبر کیا تھا ہمارے نبی چاہتے تو وہاں پر ہمارے نبی انتقام لے سکتے تھے بلکہ وہاں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو میں اس کی گردن اڑاتا ہوں ابھی قتل کرتا ہوں اس کو ابھی تلوار نکال کے اس کو نارے کو ختم کرتا ہوں مگر اللہ کا نہیں نہیں بھائی چھوڑو ایسا بہت ہوتا تھا حضور کی حضور نے کبھی بھی کسی منافق کو قتل نہیں کروایا کبھی بھی نہیں کوئی کتنا ہی ستا تھا مگر حضور برداشت کر لیتے ضبط کر لیتے کہتے نہیں میری وجہ سے کسی کو نہیں یہ بھی چیز نہیں ہونی ہے تو صبر کا سبق ہم کو سکھایا عجیب بات آج کل پاکستان میں ایک چکر چل رہا تھا کسی نے ہم کو ٹیکس کے اوپر بھیجا مولانا تاجر جمیل صاحب کے بارے میں وہ کوئی پریزنٹر ہے ٹی وی کے اوپر تو اس نے کچھ کیچڑ اچھالا غلط سلط باتیں نہیں اور ٹویٹر کے اوپر اس نے سب وہ لکھا ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہ طارق جمیل صرف مالداروں کے پاس جاتا ہے اور طارق جمیل اس طرح کے بکواس کرتا ہے اور طارق جمیل یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب کے جو سپورٹر تھے انہوں نے اس کو بہت ابیوزو انسلٹنگ لینگویج میں ٹویٹس لکھے کہ تو ایسا نہ تو ویسا نہ تو فلانا تو دماغ اب وہ ٹویٹر کے اوپر ان کی لڑائی چلی مولانا طارق جمیل صاحب کو پتا چلا کہ یہ سب ہوا ہے اور اس نے میرے بارے میں ایسے ایسے جملے کہے اور ایسے ایسا کیچڑ اچھالا اور مجھ کو اتنی اتنی گالیاں دی اور اتنا ابیوز کیا اور اتنا انسلٹ کیا سویئرنگ کی اس نے اور ہمارے جو سپورٹر تھے انہوں نے جواب دیا ہم جیسا کہ ہوتا تو خوش ہوتا کہ ماشاء اللہ شہباز بہت اچھا کام کیا بہت اچھا جواب دیا لیکن مولانا طارق زمین صاحب نے کیا کیا مولانا تعلی جمیل صاحب نے کہا وہ نہیں نہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا مولانا تعلی جمیل صاحب نے خود اس کا نمبر منگوایا اور پھر اس پرزینٹر کو خود فون کیا اور اس سے معافی مانگی کہ بھئی میرے دوستوں کی طرف سے آپ کو کوئی اذیت پہنچتی ہو پہنچی ہو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں اور کوئی نہیں آپ کو میرے بارے میں جو بات تھی وہ آپ نے صحیح سمجھ کر کہی لیکن وہ بات ایسی نہیں ہے میں ایسا نہیں ہوں اور یہ نہیں ہے آپ اس نے درست کر لینا اور میری طرف سے مجھے معاف کرنا میرے سب جو دوست احباب ہیں ان کی طرف سے بھی میں معافی مانگتا ہوں بس مولانا طارق جمیل صاحب کا فون کرنا تھا کہ وہ تو پسینہ پسینہ ہو گیا شرمندہ ہو گیا ماسلم مولانا معاف کرنا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ سمجھیے اتنے اچھے انسان ہیں اور آپ مجھ جیسے کو آپ فون کریں گے یہ دیکھیے اس کو قرآن نے کہا ہے ولا تستویل حسن تو ارفا بلتی احسن فعید اللہ بین کا بین حمیم برائی اور بھلائی اکول نہیں ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تم اس کا بدلہ اچھا ہی سے اور جب اچھائی سے اس کا بدلہ دو گے تو جس میں اور تم میں دشمنی ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا ولی جن حمیم ہو جائے گا تو پہلا سبق ہم نے یہ لینا ہے صبر کرنا ہے صبر کرنا ہے آج کل ہم مسلم قوم کو تو بہت زیادہ صبر کرنے کے زمانہ ہے ہی صبر کا اور یہ ملک بھی ہے ہی صبر کا کیونکہ ہم کو یہاں بہت سی انسلٹ اور ابیوز سننے پڑیں گے اور پڑھ رہے ہیں نقاب کے اوپر کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر لیکن ہم کو یہاں پر کیا کرنا پڑے گا صبر سے پوری دنیا میں آج صبر کا دور ہے ہر جگہ ہم کو صبر کرنا پڑے گا اللہ نے قرآن میں کہا ہے تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا تمہارے مال میں بھی تمہارے جان میں بھی امتحان آئے گا اللہ کی طرف سے مال بھی کچھ جائے گا کچھ تمہاری جانے بھی جائیں گی شہدا بھی ہوں گے مال کا نقصان بھی ہوگا تمہیں اہل کتاب کی طرف سے اور مشرقوں کی طرف سے بہت سی اذیتیں سننی پڑیں گی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی سننی پڑیں گی سننا ہوگا بہت ستائیں گے بہت کو انسلٹ بھی کریں گے تمہارے بارے میں بولیں گے کامنٹ کریں گے ریمارکس کریں گے میڈیا میں پیپر میں ٹی وی میں ریڈیو میں انسلٹ بہت سننے پڑیں گے تو اب اس میں کرنا کیا ہے فرمایا تصویر ہو و تک تکو فہم نظار صبر کرو تقوا والی زندگی اختیار کرو یہ ہمت کا کام ہے جو ہمت والا آدمی ہوتا ہے نا وہ صبر سے کام ہے وہ ٹانڈورنس ہوتا ہے دیکھو اللہ کے رسول کتنی ہمت والے ہیں دیکھو موسا علیہ السلام کتنی ہمت والے ہیں صبر کرتے ہیں پیغمبر سب صبر کرتے تھے کتنا مارتے تھے تکلیف دیتے تھے ہے جی ہمارے پیغمبر کو کتنا مارا گیا تھا مکے زندگی میں تھے تو مکے میں کتنا مارتے تھے کبھی گلے میں پھنڈا ڈالا اور خط شہید کرنے کی کوشش کی کبھی اوپر سے کوئی مکہ مار رہا ہے کوئی تھپڑ دے رہا ہے کبھی سدے میں گئی ہیں تو کوئی آ کر کے وہ اوپر سے گندگی اور وہ اونٹ کی اجڑیاں اور اس کے پیخانے کی وہ اجڑی وغیرہ سب لا کر کے رکھ دیتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے کتنا تکلیف یہ کتنا سکھایا کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں کبھی ان کو شاہر کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہیں کہتے ہیں ابیوز کرتے ہیں اور سویر کرتے ہیں محمد ایسا نہ محمد ایسا بلکہ اتنا ابیوز کہ وہ لوگ حضور کو جب پکارتے تھے غصے میں تو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے کہتے تھے مزمم ایسا اور مزمم ویسا اور مزمم نے یہ کیا مزمم نے وہ کیا محمد کے معنی تعریف کیا ہوا اور مزمم کے معنی بلیم ورڈ تھی مذمت کیا ہوا لیکن حضور اس کو بھی برداشت کرتے تھے کبھی نہیں اور بڑے سے بڑے جان کا دشمن بھی سامنے آتا تھا حضور اس کو معاف کر دیتے جاؤ میں نے معاف کر دیا جاؤ میں نے معاف کر دیا تو ہم کو بھی یہاں پر بہت صبر سے کام لینا پڑے گا بہت صبر سے بہت صبر سے کام لینا پڑے گا تو یہ ہمت کا کام ہے تقوی اختیار کرنا پڑے گا تقوی کیا ہے اللہ کا خوف کہ ہر بات میں اللہ کا خوف ہمارے پانچ ٹائم کی نماز برابر ہو فجر ظہر اسد مغرب تقوا کے لیے پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ ہماری نمازیں صحیح ہو پہلا انگریڈینٹ اس کے بعد روزہ اور زکات حج وغیرہ تو آتے ہیں تقوا کے لیے پہلا انگریڈینٹ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے ہم اپنی کمائی کو حرام سے بچائیں کوئی بھی جھوٹ بول کر کے شرارت کر کے فراڈ کر کے اور حرام طریقے سے کمائی ہوئی نہ ہو انشورنس کے پیسے نہ ہوں گیملنگ کے پیسے نہ ہوں جھوٹ بول کر لیے ہوئے پیسے نہ ہوں جھوٹے سائن کیے ہوئے پیسے نہ ہوں ڈبل ڈبل رول کر کے کہاں پیسے کمائے نہ ہوں اور جھوٹ موٹ بول کر کے پیسے حکومت سے لیے ہوئے نہ ہوں تو جو جو غلط پیسے ہیں ڈرگز کے پیسے نہ ہوں شراب کھانے کے پیسے نہ ہوں یہ حرام کے پیسے جو ہیں اس سے آدمی احتیاط کرے یہ تقوا کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو ہمارا کھانا حلال ہو ہمارا ہمارے کپڑے حلال ہوں ہمارے صوفہ سیٹی حلال ہو ہمارا گھر حلال ہو اور ہماری کارپیٹ حلال ہو ہماری گاڑی حلال ہو آدمی جو ہے اس طرح کی چیزوں سے انشورنس کلیموں سے ان چیزوں سے بچے آدمی اپنی ہر ایک ایک چیز کو حلال کمائی کے ساتھ رکھے اور گڑبڑ سڑبڑ وغیرہ سے اور سود وغیرہ سے انٹرسٹ کے پیسوں سے ان چیزوں سے آدمی پرہیز کرے احتیاط کرے یہ امپورٹنٹ چیز ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی لائف سدھار لو صبر سے کام لو تقوی پیدا کرو اپنے اندر متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ یہ ہمت کا کام ہے صبر اور تقوا صبر اور تقوا یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی دو چیزیں کہیں پوری زندگی اس یوسف علیہ السلام کی دیکھو کنویں میں پھینک دی گئی پھر وہاں سے غلام بنائے گئے سلیو سلیو بنا کر کے ایجپٹ لے جا کر بازار میں بیچے گئے اور بازار میں بیچے تو قسمت کی بات کہ عزیزی مصر کے گھر میں گئے اور اس کی بیوی جو ہے ان کے ساتھ فلٹ کرنے لگی اور پھر اس کی بیوی جو ہے وہ ان کے عشق میں پڑ کر ان سے زنا کرنے کے لیے کہا یہ انہوں نے جب انکار کیا تو اس نے ان پر ریپ کی تہمت لگائی کہ یوسف نے مجھے ریپ کیا ہے اب اس ریپ میں حالانکہ وہ انسٹ تھے لیکن اس کے باوجود ان کو جیل میں بھیجا گیا اور آٹھ دس برس انہوں نے جیل کاٹی اور جیل بھی اس زمانے کی کڑک جیل اس زمانے کی فرسٹ کلاس فائیو سٹار والی جیل نہیں کہ جس میں ایکس باکس اور پلے اسٹیشن بھی ملی اور کھانا بھی ٹائم پر ملی اور جم بھی ہو اور ایکسرسائز بھی ہو اور یہ فرسٹ کلاس جیل نہیں تھی وہ انتہائی بری جیل جس میں تکلیف دے کنویں ہوتے تھے اس میں گھسا دیتے تھے بیسمنٹ ہوتے تھے اور بعض جگہوں پر کھلے اوپن ایریا میں چار دیواری اوپر روپ بھی نہیں دھوپ ہو کہ سردی ہو کہ گرمی ہو اسی میں رہنا تھا روپ بھی نہیں ہوتا تھا تو ایسی جیلوں میں گھسا دیتے تھے تو اس میں یوسف علیہ السلام نے آٹھ دس سال کاٹے کوئی معمولی چیز ہے لیکن اس کے باوجود اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ عرش پر بچھایا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آپ کی اس یہاں پر آنے کا راز اور سیکرٹ کیا ہے تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہاسب جس میں یہ دو صفت ہوں گی تو ایسے نیک آدمی کا ثواب اللہ ضائع نہیں کریں گے تقوا اور صبر تقوا اور صبر آج بھی ہم کو تقوا اور صبر کی ضرورت ہے اللہ نے ہم کو کہا کہ یہ اہل کتاب سے مشرکوں سے بہت اذیتیں برداشت کرنی پڑیں گی تقوا اختیار کرو صبر سے کام لو اللہ ہم کو تقوا بھی نصیب کرے اللہ ہم کو صبر بھی نصیب فرمائے بے صبر نہیں بننا ہے غلط بات نہیں کرنی نقاب پر گڑبڑ چلی تو کسی نے ان کو دو تین منٹ کی کلک بھیجی اس میں کچھ برخا والی عورتیں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے وہ سب ڈیمونسٹریشن کر رہی ہیں بان پون نوٹ نکاب اور اس قسم کی چیزیں اب وہ سلوگن وغیرہ وہاں لکھی ہیں لیکن وہ جو اس پہ کیمرہ کے اوپر جو بول رہی ہیں بالکل نامناسب چیزیں اس میں یہاں کی کمیونٹی کا انسلٹ کر رہے ہیں ان کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ پرورٹ ہیں اور سلکس ہیں اور یہ ہیں اور تم اپنا یہ کرو اور وہ کرو اب یہ کوئی کوئی سمجھ لیے یہاں پر کسی کو اس کے منہ پر گالی دینا یہ کہاں کی بات ہے آپ کو کوئی گالی دے تو آپ کو اچھا لگے گا تو آپ اس طرح سے سوچو کہ جو گورا اس کو دیکھے گا جو غیر مسلم اس کو سنے گا تو وہ ہاؤ از ہی گوئن تھیک گوئن ریلی بھائی کہ وہ ہماری عورتوں کو یہ لوگ اتنے انسلٹ کر رہے ہیں تو you shooting yourself on the foot ایسی بکواس ایسی بات تم کرتے کیوں ہو تم تو ایسو ایسی چیزوں کو فیول کرتے ہو یہاں پر تو وہ ان تصویروں تکوں کا کام ہے آپ بے شک آپ ڈیمونسٹریٹ کرو لیکن ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور اگر if we want to win the British publics heart we have to show our softness gentleness ہم نے ان کے سامنے اپنے آپ کو ایسا پورٹری کرنا ہے کہ بھئی ہم جو ہیں کوئی یہاں کو بدماش اور ہنڈی اور تم کو خراب کہنے والے نہیں ہیں you have your way of life no problem you can dress the way you want to you can live the way you want to we have no objection over you you you but please please let us live the way want to no نقاب ہم کو پہننا ہے پہننے دو از نو اپون از ہم خوشی سے پہن رہی ہیں ہماری خوشی اس میں ہم کو اچھا لگتا ہے نقاب وی لو نقاب دس وائی بھی یہ نہیں کہنے کا کہ یہ میرے ہسبینڈ کے لیے ہے اور میری باڈی ہسبینڈ کے سوا کسی کے لیے نہیں ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ان کو یہ کہنا کہ I love this dress this why it اور this is an oh free country so you you can dress the way want to تو یہ اگر آپ اس طرح سے ان کو سمجھائیں تو شاید وہ تھوڑا اپیلنگ بھی کرے اور اب اس کے لیے فیبروری میں ڈبیٹ ہونے والا ہے تو اب اس سے پہلے ہماری نقابی بچیوں کو چاہیے کہ آٹھ دس نقابی بچیاں اپوائنٹمنٹ لیں ایم پی کے پاس ایم پی صاحب سے جا کر ملیں اور ایم پی صاحب سے مل کر کے کہیں کہ ایم پی صاحب دیکھیے ہم نے خواب پہنتی ہیں خوشی سے پہنتی ہیں میں نے کسی کو کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی میں نے اب میں اپنے گھر میں میں رہتی ہوں اپنے بچوں کو ریز کرتی ہوں ان کو اچھا اچھا کھانا پکا کے کھلاتی ہوں تاکہ یہ بیمار نہ ہو تاکہ ان کو ہاسپٹل میں نہ جانا پڑے گورنمنٹ کے اوپر بوجھ نہ پڑے میں ان کو اسکول خود چل کر کے لے جاتی ہوں واپس لاتی ہوں اور میں ان کو اچھی طرح تربیت کرتی ہوں تاکہ یہ بڑے ہوں تو اس کے بعد ہماری کمیونٹی اور قوم کو فائدہ کریں کوئی ڈاکٹر بنے کوئی لائر بنے کوئی منسٹر بنے کوئی انجینئر بنے کوئی میکینک بنے کوئی پلمبر بنے کوئی الیکٹریشین بنے تاکہ ملک کے لیے فائدہ پہنچائیں اور ملک کی خدمت کریں تو میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے نرچر کر کے بڑا کرتی ہوں اس میں میں نے کون سا خراب کام کر دیا اگر میں جو ہے اس طرح ڈریس کرنا چاہوں تو پلیز تم مجھ پر پابندی نہ لگانا اور پلیز تم ہم کو سپورٹ کرنا پرومس کرو گے تم ہمارے فیور میں ووٹ کرو گے اگر پورے ملک میں جہاں جہاں بچیاں جا سکتی ہوں جائیں اپنے ایم پی صاحب سے ملیں کیونکہ بہت سے ایم پی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نقاب والی لڑکی کبھی دیکھی نہیں ہوگی کبھی ان سے بات ہی نہیں کی ہوگی تو ان کو ان سمجھ نہیں پڑے گی کہ یہ کیوں پہنتی ہے نقاب تو آپ فرسٹ ہینڈ جب ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے تو اس کا بہت افیکٹ پڑتا ہے تو ان کو بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ اچھا یہ ریزن ہے تو پھر وہ وہاں پر جب جائیں گے تو اپنے فرینڈ سے بھی بات کریں گے کہ میرے پاس نکابی عورتیں آئی تھیں اور یوں بات ہوئی تھی تو پھر ان پر ذرا اثر بھی پڑے گا تو یہ اپنی سافٹ سائڈ دکھانے کی ضرورت ہے اور یہ نہیں جو ان بچیوں نے کام کیا اللہ ان کو سمجھ دے اس طرح جو ہے گالم گلوجی کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے اللہ نے کہا وہ ان تصویر بھائی یہ عزیز تو تم کو سننا پڑیں گی لیکن تم کو کرنا کیا ہے صبر سے کام لینا ہے تقوی اختیار کرنا ہے یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے ایسی چیزیں پہلے بھی پیش آئی ہیں آئندہ بھی پیش آئیں گی ہمارے ملک میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن اس پر ہم کو صبر کرنا پڑے گا تقوا والی زندگی اختیار کرنا پڑے گا اللہ ہم کو صبر بھی نصیب کرے اللہ ہم کو تقوا بھی نصیب کرے تو یہ ماشاء اللہ جو بچیاں نقاب پہنتی ہیں بہت ہمت والا کام کرتی ہیں اللہ ان کو اور ہمت نصیب فرمائے اللہ ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے اب یوز ان کو سننا پڑتا ہے مجھ کو میرے ایک دوست نے کہا کہ ان کی بیوی نقاب پہنتی ہیں ایک دفعہ بس اسٹاپ کے اوپر کھڑی تھی تو کوئی گورا جو ہے اس نے اس کو اتنی گالیاں دی اتنی گالیاں دی وہ کہتی ہیں اتنی فوش اور گندی گندی گالیاں کہ I never heard such word in my life اتنی ابیوز کہ مجھے تو اتنا اتنی تکلیف ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی تو اپنے شوہر سے بےچاری رو کر کے کہنے لگی کہ شی ہیڈ نو چوائس وہ بس اسٹاپ پر she had to wait for the bus تو اور وہ گورا جو ہے بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا اتنا بیچاری کو ابیوز کیا انسلٹ کیا تو اب یہ اس نے جو سنا ہے اس نے جو صبر کیا اس نے کوئی ریئیکشن نہیں لیا ریٹیلیٹ نہیں کیا اللہ اس کو اس صبر کے اوپر اجر دیں گے تو اس صبر سے کام ہوئے تو بولتے ہیں یہ نادان ہیں یہ جانتے نہیں ہیں ہمارے نبی کو تو مارا گیا تھا غزو احد میں شہید کر دیا گیا ان کے دونوں دانتوں کو اور ان کو زخمی کیا دانت شہید کر دیے زخمی کر کے گال اندر گھس گیا اور اس میں سے بلڈ بلیڈنگ ٹاپ اتنا فل فورس بلیڈنگ ہو رہا حضرت فاطمہ جو ہے اس کی نرسنگ کر رہی تھی اور اس کے باوجود ہمارے نبی اتنا مارنے کے باوجود کیا بول رہے تھے اللہ مغفر قومی فی الحم المن اللہ میرے قوم کو معاف کر دے بیچارے جانتے نہیں اس لیے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو اگر ہم کو بھی کوئی اس طرح انسلٹ کرے ابیوز کرے تکلیف پہنچائے تو ہم نے ان کے لیے دعا کرنی کہ اللہ بیچارے جانتے نہیں ہیں نادان ہیں اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دے تو یہ میرے دوستوں بزرگوں میری ماں اور بہنوں جو اوپر بیٹھی ہیں سن رہی ہیں تم نقاب پہنتی ہو بہت اچھا کام کرتی ہو حجاب پہنتی ہو بہت اچھا کام کرتی ہو اپنا نقاب اپنا حجاب لازم پکڑو اور اس کو چھوڑو نہیں اس طرح کی افواہیں سنو صبر سے کام لو اللہ صبر کے اوپر تمہارے درجے بڑھائے گا اور صبر کے اوپر اللہ تمہارے لیے لیے سارے دروازے کھولے گا اور اگر کبھی ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو کیا کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کرسی پڑھنا ہے اس پر یاد آ گیا کسی نے مجھے ایک کلپ بھیجی تھی اس میں لکھا تھا کہ ایک عورت جو ہے غیر مسلم کہیں پر جا رہی تھی تو کسی ٹنل میں سے انڈر گراؤنڈ وہ علی میں سے گزری تو وہ ایک خبیز جو ہے وہ وہیں چھپا ہوا تھا اس خبیز نے اس کو پکڑ کے ریپ کیا اور پھر جو ہے اس کو ریپ کر کے بھگا دیا اب جو ہے کیس تو ہو گیا پولیس اس کی تلاش میں تھی لیکن وہ ریپسٹ مل نہیں رہا تھا کچھ ٹائم گزر گیا اس کے بعد ایک برخا والی خاتون وہاں سے گزر رہی تھی اکیلی تھی شام کا ٹائم تھا اندھیرا تھا وہ بھی جب اس ٹنل میں سے گزری تو وہ خبیص نکلا اور اس نے اس کے پیچھے کا جا کر کے اس کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن پھر وہ جناب پیچھے ہٹ گیا یہ خاتون بھاگ نکلی بچ گئی اب جو ہے اس نے پولیس کو فون کر دیا پولیس آئی پکڑ لیا اس کو اب اس کا کیس چلا تو پولیس نے پکڑ لیا کہ اس کو بھی اسی نے ریپ کیا تھا وہ ڈی این اے ٹیسٹ جس طرح سے وہ جو انہوں نے کیا کہ اس کا ریپس بھی یہی تھا اور اس نے بھی یہاں پر اٹمپٹ ریپ کیا تھا تو اس کو پوچھا پولیس نے کہ تو, تو تو کہ نے اس کو ریپ کیا تھا اس کو کیا تو کہنے لگا میں اس کے پیچھے چلا تو صحیح لیکن پھر میں نے دیکھا یہ اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ دو بڑے بڑے مسٹنڈے ہیں باڈی بلڈر اور ان کو دیکھ کر پھر میں ڈر گیا ہاں۔ تو اس عورت سے پوچھا پولیس نے کہ بھائی تمہارے ساتھ ایسے کوئی تھے کہا کہ نہیں تو تم کیا کر رہی تھی کہ میں عید الکرسی پڑھ رہی تھی تو وہ آیت الکرسی پڑھتی ہوئی پاس ہو گئی اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی اس کو اس خبیز کو ایسے دو مستندے دکھا دیے کہ اس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس عورت کی حفاظت ہوئی تو اگر میری ماں اور بہن ہو اگر تم کو کبھی ایسا کوئی سچویشن ہو جائے پرابلم آ جائے آئے تو کرسی پڑھنا شروع کر دو ولا عرب علی عظیم اللہ تمہاری حفاظت کریں گے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے ایسی جگہوں پہ نہیں جانا ہے جہاں ہم کو کوئی تکلیف پہنچائے لیکن اگر کبھی کبھی کوئی ایسی ضرورت مجبوری ہوتا ہے عورتوں کو بےچاروں کو کو باہر جانا پڑتا ہے شاپنگ وغیرہ خریدنا پڑتا ہے ضرورت کے لیے اسکول بھی جانا پڑتا ہے بچوں کو چھوڑنے لانے لے جانے یہ چیزیں ضرورت پڑتی ہیں اس ملک میں ہماری لائف ہے ہی ایسی کہ ہم سب کو کام کرنا پڑتا ہے مرد کو وہاں جا کے کام کرنا پڑ رہا ہے جاب پر عورتوں کو گھر میں کام کرنا پڑتا ہے یہ ہے ہی ایسا ملک کیا کریں یہاں پر سب کرتے ہیں تو اگر ایسا کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں لیکن اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرو آیت الکرسی پڑھ لو دعائیں پڑھ لو اپنے گھر سے جب نکلو اپنے گھر سے جب نکلو تو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا یہ دعا پڑھ لیا کرو جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے کفی تھا وہ ہدی تھا کہ تجھے ہدایت بھی دی گئی تیری کفایت بھی گئی تیری حفاظت بھی کی جائے گی تو فرشتہ پھر تمہاری حفاظت کرتا ہے تو گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھ کر کے نکلو الحمد بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اور صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو پڑھ لیا کرو حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے بہت مال والے تھے ان کو کسی نے اس کا راز پوچھا کہ حضور نے ہم کو ایک دعا سکھائی تھی وہ میں روزانہ صبح کو پڑھ لیا کرتا ہوں تو اس کی برکت سے اللہ میری حفاظت بھی کرتے ہیں میرے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں کیا ہے وہ دعا بسم اللہ اعلیٰ دینی بسم اللہ اعلیٰ نفسی بسم اللہ اعلیٰ اہلی و مالی بسم اللہ اعلیٰ کل شعین ربی میں صبح کو بھی اس کو پڑھ لیتا ہوں تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعے اور شام کو بھی اس کو پڑھ لیتا ہوں تین پانچ سات دفعے تو اس کی برکت سے اللہ میری حفاظت بھی کرتے ہیں برکت بھی دیتے ہیں کتنی سمپل چیز ہے بسم اللہ کو سب کو آتا ہے اور اللہ دینی اللہ نفسی اللہ اہلی و مالی اللہ کل شعین آتانی ربی کہ اللہ کا نام لیتا ہوں میں اس صبح کو میرے دین پر کہ اللہ تو میرے دین کی حفاظت کرنا میرا دین خراب نہ ہو جائے میں بے دین بد دین نہ بن جاؤں میرا دین چھوٹ نہ جائے اور میں اللہ کا نام لیتا ہوں اپنے نفس پر اپنی باڈی پر کہ اللہ تو میری باڈی کی حفاظت کرنا میری آنکھ کی میرے کان کی میری زبان کی میرے ہاتھ کی پیر کی مجھے ڈسیبل مت بنا دینا مجھے اندھا مت بنا دینا مجھے بہرا مت بنا دینا مجھ پر کوئی لولا لنگڑا پر اپاہج بیماری مجھ پر مسلط نہ کرنا تو اللہ کا نام لیتا ہوں میں اپنی باڈی پر اور بسم اللہ اعلیٰ اہلی و مالی اللہ کا نام لیتا ہوں میں اپنی فیملی پر اور اپنے مال پر کہ اللہ میری بیوی کی بھی حفاظت کرنا اس کو بھی کوئی بیماری مت ہونے دینا بیوی کہ اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا میرے شوہر کو کچھ نہ ہو جائے اور اللہ میری اولاد کی حفاظت کرنا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت کرنا اور میرے گھر کی حفاظت کرنا اور وہ مالی میرے مال کی حفاظت کرنا کہ میرے پاس جو بھی مال ہے بینک میں ہے گھر میں ہے کیش ہے بزنس ہے جو کچھ بھی تجارت ہے بزنس ہے اللہ میرے مال کی حفاظت کرنا اور بسم اللہ کل شعین آقانی ربی اللہ کا نام لیتا ہوں میں ہر اس چیز پر جو میرے اللہ ہی نے مجھ کو دی ہے میرے اپنے گھبرت سے نہیں کمایا اللہ کی طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہے تو اللہ کا نام لیتا ہوں میں لیتی ہوں ان سب چیزوں پر میرے دین پر میرے ذات پر میرے خاندان اور میرے مال پر اور ہر اس چیز پر جو میرے اللہ نے مجھ کو دی ہے اے اللہ تو ان سب چیز کی حفاظت کرنا اور اس میں برکت دینا آپ صبح کو فجر بعد اس کو پڑھ لیا کرو شام کو مغرب بعد پڑھ لیا کرو اللہ شب و روز تمہاری حفاظت کریں گے تو یہ میری ماں اور بہنوں تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ اس کا ذرا اہتمام کرو دعاؤں کا اہتمام کرو نمازوں کا اہتمام کرو اور جو مائیں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں میں ان کو کہوں گا ذرا ایکسٹرا نوافل پڑھو رات کو اٹھ کر تحجد پڑھو اور میں تو کہتا ہوں عورتوں کے لیے تحجد زیادہ ایزی ہے مردوں سے کیونکہ مردوں کو سوا چھ بجے فجر کی جماعت میں پہنچنا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے سوا پانچ بجے صبح صادق ہے تو بےچارا اگر تحجد پڑے گا تو پھر اس کو سوا چھ تک جماعت کی ویٹ کرنا پڑے گا یا پھر اگر جمع اکیلا پڑ کر سو جائے گا تو جماعت چھوٹے گی تو اس کو پرابلم ہوگا لیکن عورتوں کے لیے کو مشکل نہیں ان کو تو سوا چھ بجے بھی پڑھنا ہے ساڑھے چھ بجے بھی پڑھنا ہے اور سوا پانچ بجے بھی پڑھنا ہے تو اگر عورتیں ذرا جلدی اٹھ جائیں ساڑھے چار بجے پونے پانچ بجے اور اٹھ کر کے تھوڑی دیر تحجد پڑھیں اور تحجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ذکر کر لیں تو تسبیحات پڑھ لیں ایک تسبیح کلمہ طیب الہ الا اللہ کی پڑھ لیں ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ اکبر پڑھ لیں ایک تسبیح استغفار پڑھ لیں ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں اب یہ چار تسبیحات پڑھیں گی تو اس میں دس پندرہ منٹ لگ جائیں گی اس کے بعد فجر کا بگننگ ٹائم بھی ہو جائے گا تو فجر بگننگ ٹائم میں پڑھ لو اور آپ کو تو جماعت تو ہے نہیں مسجد تو جانا نہیں ہے تو آپ نے سوا پانچ بجے بگننگ ٹائم ہوا ساڑھے پانچ بجے فجر پڑھ لی اس کے بعد آپ سو جاؤ آپ تو ویسے بھی چھ بجے ساڑھے چھ بجے بھی فجر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر سو جاتی ہو تو آپ تھوڑا تحجد پڑھ لو پھر تھوڑی سی اس کے بعد اپنی جو وزیبہ پڑھ لو اور اس کے بعد اپنی فجر پڑھ لو پھر واپس سو جاؤ پھر آٹھ بجے اٹھو آرام سے جب جتنے بجے اٹھنا ہے آپ کو اللہ پاک میٹھی نیند بھی نصیب کر دیں گے آپ کی تحجد بھی ہو جائے گی فجر بھی ہو جائے گی ذکر بھی ہو جائے گا تو تھوڑا اس کی پابندی کر لو اور اس کے علاوہ جو مائیں بہنیں گھر پر ہیں وہ اشراک بھی پڑھ لیا کریں چاش پڑھ لیا کریں چلو اشراک نہیں چاش تو پڑھ سکتی ہیں کہ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے بارہ بجے زوال سے پہلے ذرا چاش کی نماز کا اہتمام کر لیں بہت برکت ہوتی ہے آٹھ رکعت پڑھ لیں آٹھ رقعت چاش کی نماز چار اور چار کر دی پھر اللہ سے دعائیں مانگ لیں اللہ رزق میں برکت دیں گے <clears throat> جو کچھ پرابلم ہے وہ بھی اللہ حل کر دیں گے اوابین پڑھ لیں شام کو مغرب کی نماز جب پڑھیں تو مغرب کے بعد چھ رکعت اوابین پڑھ لو چھ رکعت اوابین دو سنت تو ہم پڑھتے ہی ہیں چار نفل اور بھی لیں اللہ پاک چھ رکعت پڑھنے کے اوپر بارہ سال کی عبادت کا ثواب دیں تو بارہ سال کی عبادت کچھ کم ہے تو آدمی ذرا پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے ذرا کچھ نفلیں پڑھے کچھ اذکار کر لیا کرے اللہ کی طرف رجوع کرے یہ تقوا والی زندگی اختیار کرے یہ ہے ان تقی و وسبر فن اللہ اور وہ ان تو اس کا ذرا اہتمام کر لیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کی توفیق دے ایک حدیث بہت اچھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اوقیہن فقد سنکفقت خیرت دنیا وال تین خوبیاں جس کو مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی الرضا بل قبا و صبر والدعاء عند دعا و تقدیر پر ہمیشہ خوش رہنا کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس پر خوش ہوں یہی اللہ کا فیصلہ ہے تو الحمدللہ میں اسی پر خوش ہوں اور بلا پر صبر کرنا کہ اگر کوئی بلا آ جائے مصیبت آ جائے بیماری آ جائے پرابلم آ جائے تو اس پرابلم پر آدمی صبر صبر سے ہمت سے کام لے اپنی ہمت نہ چھوڑے بے صبرا نہ بن جائے کمپلین نہ کرنے کا آئے واویلا پورا آسمان سر پر کھڑا نہ کر لے شکوا شکایت کمپلین آئے واویلا شوہر کی کمپلین باپ کی کمپلین دوست کی کمپلین اللہ کی کمپلین اور اس کی کمپلین اس کی کمپلین یہ مزاج ٹھیک نہیں ہے بے صبرہ نہیں بننا ہے صبر سے کام لینا ہے اور اسبر البلا اور وہ دعا وہ اندر رکھا خوشحالی میں اللہ سے دعا مانگنا اگر اللہ نے خوشحال رکھا ہے جیسے ہم کو رکھا ہے اللہ پاک نے تو خوشحالی میں اللہ کو یاد کرتے رہنا اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا تو دعا مصیبت میں تو سب مانگتے ہیں اچھی حالت میں دعا مانگنا یہ اصل چیز ہے کہ آدمی کے اوپر الحمدللہ حالات اچھے ہیں پھر بھی آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ہر حال میں خوشی کے حال میں بھی اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا یہ اس پر اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ بہت اس پر دیتے ہیں یہ تین خوبیاں مل گئیں تو آپ کو دنیا اور آخرت کی سب خیر مل گئی الرضا بالقضا always be happy with whatever Allah decide for you this is Allah decision for me I am happy with الحمد للہ whatever I have no complaints whatsoever, whatsoever with Allah. I am pleased with whatever Allah has decided for me. If any problem problem. problem, comes, comes you be patient. No This this has come, eh, it and goes. Life doesn't stop. We have to move move on. on. Get a happens گھر میں باپ کا انتقال ہو گیا ماں کا انتقال ہو گیا بیوی کا بیٹے کا انتقال ہو گیا گھر میں کوئی اور تکلیف حالت آ گئی کوئی چیز ہو گئی بلا آ گئی آج کل ہمارے سمجھیے کہ دنیا میں بہت بے مسلمانوں پر حالات ہیں پاکستان میں ہوا سات سو آدمی کہتے ہیں پیپر والوں نے کہا سات سو آدمی پتہ نہیں کتنے ہوں گے وہاں تو بہت ہزاروں سے اوپر ہوں گے شہید ہو گئے کتنے زخمی ہو گئے کتنے بے گھر ہو گئے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہندوستان میں فلڈ آیا سیلاب کے اندر میں او لوگوں کا کتنا نقصان ہوا او سکھ پون کا مدرسہ ہے پورا مدرسہ پانی میں غرق ہے ڈوب ہے کتب خانہ ہے تو کتب خانے کی کتابیں ساری کی کتب خانے میں پانی ہے ساری کتابیں وہ اوپر چڑھا رہے ہیں جلدی جلدی تاکہ پانی سے حفاظت ہو جائے اور گھروں کے اندر پانی کو مدرسے کے اندر پانی مسجد کے اندر پانی نماز پڑھنا مشکل ہو گیا پورا گاؤں جو ہے پانی کے اندر ایسے تو کتنے گاؤں پانی کے ہاتھ ہیں اور کہاں شہروں کے اندر پانی ہے تو یہ سب سمجھیے کہ یہ سب تو اس میں کتنوں کی زمینیں کھیتی باڑی کراپس جو بےچارے ابھی ہزاروں لاکھوں کی کمائی جو آنے والی تھی ساری کمائی وہ سیلاب کے پانی میں بہ گئی اب وہ پورا سال کیا کریں گے کیسے گزارا کریں گے بےچارے تو ہم سے اگر کچھ ان کو ہیلپ ہو سکے ریلیف کام ہو سکے پیسے وہاں پہنچا سکیں تو پہنچانا چاہیے وہاں پر تو یہ سمجھیے کہ جو حالات آئے ہیں تو یہ بےچارے مسلمانوں کو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ صبر سے کام لو ہمت سے کام لو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ سوچو کہ اللہ پاک اتنے سالہ سال سے ہم کو اتنی کھیتی میں اتنی برکت دیتے تھے اب ایک سال اللہ کی طرف سے پرابلم آ گئے کوئی حرض نہیں آئندہ سال اللہ اس کا ڈبل دے دیں گے اللہ اس کا اس کا کچھ نہ کچھ اور رستہ اللہ نکال دیں گے اللہ بڑے ہیں اللہ ہمارے سمجھیے کہ پالنے والے ہیں اللہ ہمارا رزق پہنچانے والے ہیں تو اللہ رزق پہنچا دیں گے جہاں سے پہنچانا ہے تو آدمی یہ صبر سے کام لے اور ہمت سے کام لے یہ اللہ نے کہا کہ صبر کرنا بلا کے اوپر اور عام حالات کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا خوب دعائیں مانگو جب پریشانی آتی ہے تو دعا مانگتے ہیں الیکشن آتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اچھے حکمران نصیب کرے لیکن ہم حالات میں بھی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ اللہ تو سلی علیہ وزن اللہ خاف قبل بلائے کہ اللہ اچھے حکمران نصیب کر اور ظالموں سے ہماری حفاظت کر ہماری ہی نہیں پوری دنیا کی حفاظت کر سیریا کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت کر مصر کے مسلمانوں کی حفاظت کر فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت کر جہاں کہیں ایسے حالات ہیں سب کے ساتھ اللہ جو ہے اچھا معاملہ فرمائے سب کو ہم نے یاد رکھنا ہے تو یہ ہے اس حدیث کے اندر ہم کو تعلیم دی گئی ہے ہر حال میں صبر سے کام لو مولانا رضوان صاحب نے یہ رکو پڑا ان کی برکت سے میرے دل میں یہ مختصر بڑا گندہ خیالات آئے آپ کے سامنے پیش کیے اللہ پاک کہے سنے پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک جو ہے ہماری ہر مشکل آسان فرمائے اور امت کی جملہ مشکلات کو اللہ آسان کرے پریشانیوں سے بچائے مصیبتوں سے بچائے حادثوں سے بچائے آفتوں سے بچائے اور امت پر رحم کرے اور جہاں کہیں بےچارے مسلمان بھائی بہن پریشان جس پریشانی میں ہے اللہ جانتے ہیں اللہ دور کر سکتے ہیں اللہ ہی ان کی پریشانی دور فرمائے اللہ ہم سے ان کے ساتھ رحم کا کرم کا اور صفا اور آفیت کا معاملہ فرمائے ٹھیک ہے مولانا صاحب درو شریف پڑھ لو دعا کر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر واجبر واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض الأرض ومغاربها أجمعين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم احقن واحفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومساجدهم ومدارسهم ومراكزهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم يا أرحم الراحمين ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روحاتنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين یا رحم ہمراجمی حضرت نے فضل و قدم سے ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما دی یا اللہ بے شکمبو اور گار خطا کار سیاہ کار مجرم گندے مگر آفی کے بندے یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمارے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر کیے ہوئے غلطی سے ہونے والے سب گناہ معاف کر دیجیے یا رحم الرحمین ہر قسم کے گناہوں سے ہم کو پاک اور صاف اور کلین فرما دیجیے اللہ ہم کو سرات مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے ہم کو مکمل ہدایت نصیب فرمائیے اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرمائیے سرات مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیے ذکر کی لذت نصیب فرمائیے آپ کی معرفت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیے آپ کی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرمائیے آپ کی سچی محبت عطا فرمائیے عشق الہی اور عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائیے سراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائیے ہماری نوجوان نسلوں کو بھی اللہ پنج وقت نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمارے گھروں میں مستورات کے اندر بھی نماز والا ماحول پیدا فرمائیے فرمائیے آپ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمارے نوجوان نسلوں کو مسجد میں آنے کی توفیق ادا فرمائیے آپ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے آپ کا حق پہچاننے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے حرام کاموں سے بچائیے حرام خوری سے بچائیے حرام دھندوں سے بچائیے یا اللہ حرام کاموں سے بچائیے ہر قسم کی یا اللہ حرام کاموں سے گناہوں سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے نفس اور شیطان کی شرارتوں سے بچائیے یا اللہ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہم کو تباہ و برباد کر رکھا ہے یا اللہ ان کی شرارتوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے یا اللہ پوری امت پر رحم فرمائیے پوری امت سے جملہ پریشانیوں کو دور فرمائیے جو لوگ بیچارے سیلاب کی وجہ سے آفت مصیبت میں پڑے ہوئے ان کی مدد فرمائیے جو زلزلے کی وجہ سے آفت مصیبت میں ان کی مدد فرمائیے جو شہید ہو گئے ان پر رحم فرمائیے ان کے درجات بلند فرمائیے پیچھے جو رشتے دار پسمان ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائیے یا اللہ ہمارے عرب اور عجم پر رحم فرمائیے ہمارے جن مسلمان بھائی بہنوں پر سیریا میں مصر میں فلسطین میں قیامت ٹوٹ پڑی ہے پروردگان عالم ان کی مدد فرمائیے ان کی نصرت فرمائیے ان کی حفاظت فرمائیے اللہ ملک کی حفاظت فرمائیے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے بیوہ عورتوں کی حفاظت فرمائیے بچوں پر ہے فرمائیے اللہ ظالموں کے ظلم سے جلدی نجات عطا فرمائیے اسلام کا بول بالا فرمائیے اسلام کو پھر سے عزت قوت شوکت غلبہ نصیب فرمائیے مسلمانوں کو پھر سے عزت قوت حیبت نصیب فرمائیے یا اللہ اسلام اور مسلمان اس وقت بہت مظلوم ہے دشمن دشمن دندنا کر پھر رہا ہے جری ہو گیا ہے اللہ اس کی جرت کو ختم فرمائیے ظالموں کے حق میں ہدایت ہے تو دے دیجئے نہیں ہے تو چن چن کر ایسا کو ختم فرمائیے ان پر اپنا قہر اور غضب نازل فرمائیے یا اللہ ان کے آپس میں پھوٹ پھاٹ ڈال دیجئے ان کو آپس میں ٹکرا دیجئے یا اللہ ان کے شر سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے اور یا اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کرم عف اور صفا ہدایت کا معاملہ فرمائیے حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے مسجد اقسا کی حفاظت فرمائیے حجاجی کرام جو حج میں جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائیے اللہ سب کا حج آسان فرمائیے سہولت عافیت کے ساتھ مراسم حج کی ادائیگی کا موقع عنایت فرمائیے جو لوگ حجاج کرام کے نام کی خدمت کرتے ہیں یہاں سے جانے والے بھی وہاں پر بھی ہیں یا اللہ ان تمام خداموں کو جیسا خیر عطا فرمائیے اور یا اللہ حج کو آسان کرنے کے لیے جو بھی محنت ہو اس کو قبول فرمائیے جو غلطی ہے اس کو معاف فرمائیے کمزوری اس کو دور فرمائیے پوری امت کے ساتھ رحم کرم اف اور صفا اور عافیت کا معاملہ فرمائیے جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں بیچاروں کو ویزا میں کچھ پرابلم ہے اس کو دور فرمائیے سہولت اور عافیت کے ساتھ ان کا ویزا آسانی سے لگوا دیجیے اور ان کو وہاں پر حج مبرور مقبول بھی نصیب فرمائیے ہمارے مشائق میں سے اللہ جن کے حج کی ویزا میں رکاوٹیں ہیں ان کے لیے اللہ رکاوٹیں بھی دور فرمائیے ہمارے حضرت کے لیے شیخ یونس صاحب کے لیے یا اللہ اور بھی جو دوست احباب ہیں ہمارے مولانا بلال صاحب کے لیے یا اللہ جو بیچارے ویزا کی وجہ سے پریشان ہیں سب سب کے لیے ویزا آسان فرمائیے اور اللہ ان مشائق کو وہاں پر حاضری بھی نصیب فرمائیے اور ان کی برکتوں سے ہم کو مالا مال فرمائیے مستفیض فرمائیے اور اللہ ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ان کی محبت عطا فرمائیے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے قیامت کے روز انہیں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور انہیں کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم سب کو اللہ ٹھکانا ہمارے ساتھ دعا میں یہ بہت سے بھائی دوست احباب مائیں بہنیں اوپر شامل ہیں یا اللہ ان کے یہاں آنے کو بہتر کو قبول فرمائی ہے اور یا اللہ ان کے دلوں میں جتنی بھی جائز مرادیں ہیں تمام جائز مرادیں پوری فرمائیے نیک تمنا ہے پوری فرمائیے ان کی حفاظت فرمائیے اور یا اللہ ان کے لیے سب کے لیے ہم کے لیے دین پر چلنا آسان فرمائیے یا اللہ اس عبادت گاہ کو بھی قبول فرمائیے اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو بھی دور فرمائیے جو ایکسٹینشن کی ارادے ہیں اس کو بھی پورا فرمائیے یا اللہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے اور یا اللہ خوب اس کو اڑوس پڑوس والوں کے لیے ہدایت کا مرکز اور رشد اور ہدایت کا مرکز مرکز اور سینٹر بنائیے اور یہاں سے ہدایت پھیلنے کے فیصلے فرمائیے مولانا عبداللہ صاحب مولانا رضوان صاحب ان کے دوست احباب جتنے بھی ہیں سب کی محنتوں کو قبول فرمائیے اور اس کو مسمر ثمرات بنائیے اور یا اللہ ان کی تمام ضرورتیں پوری فرمائیے ہم سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائیے ہر شر اور برائی سے ہماری حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب